حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے اپنے ایک مملوک جوڑے کو آزاد کرنے کا ارادہ کیا تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں پوچھا آپ نے حکم دیا عورت سے پہلے مرد کو آزاد کرنے سے ابتدا کرنا نصر بن علی کی سنت اس طرح ہے اخبرنی ابو علی الحنفی ان عبید اللہ سننے ابو داود حدیث نمبر دو ہزار دو سو سینتیس